ایک نابغہ روزگار ہستی کی زیارت ہندوستان میں گیارہ روزہ قیام کے دوران اچانک ایک عظیم اور نابغہ روزگار ہستی سے ملاقات ہو گئی آئیے آج کی نشست میں اس ملاقات کی رویداد پڑھتے ہیں لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ اب وہ ہستی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے بلکہ ساکی تو ساکی کی طرف جا چکا ہے جیل کی کوٹلی میں لکھے ہوئے اس مضمون کا عنوان ہے رفت ساکی سوئے ساکی عجیب اتفاق کہ آج صبح سے ایک موضوع بار بار ذہن سے ابل کر کاغذ پر آنے کے لیے مجھے بیتاب کر رہا تھا مگر میں اس پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اگر میں کھول کر لکھتا تو بعض ایسی ہستیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا جن کی عزت اور جان بچانے کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں اور اگر اشاروں میں لکھتا تو کیا فائدہ ہوتا کیونکہ اشارے تو بہت ہو چکے ہیں اب تو سراحت کی ضرورت ہے صبح سے اس ادھیڑ پن میں تھا ایک مرتبہ تو ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھ بھی گیا لیکن پھر اس موضوع کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوئی موضوع بالکل سیدھا سادہ تھا میں اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وحید الدین خان اخلاق حسین اور بلال بجرولوی جیسے لوگوں سے ہوشیار رہیں یہ تینوں اپنے نام کے شروع میں مولانا لکھتے ہیں اور ہندوستان کے اخبارات ان کی فضول اور جاہلانہ گفتگو کو نمایاں طور پر چھاپتے ہیں چنانچہ اخبارات میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے ایک طرف تو آرون شوری جیسی اسلام دشمن بڑے بڑے کالم لکھ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف وحید الدین خان اخلاق حسین قاسمی جیسے لوگ حکومتی ایوارڈوں کے لالچ میں اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں یہ تھا میرے موضوع کا پہلا رخ اس میں میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ دونوں اور اب ایک نیا شوشہ بلال بجرولوی کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مضمون کے دوسرے حصے میں میرا ارادہ ان حضرات کے نام لکھنے کا تھا جن کے پاس ہندوستان کے سب مسلمانوں کو جانا چاہیے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں صرف انہی سے مشورہ کرنا چاہیے اور دین کی وہی تعبیر و تشریح قبول کرنی چاہیے جو یہ حضرات فرماتے ہیں ان مبارک ہستیوں اور دین کے ان عظیم محافظوں میں سب سے پہلا نام جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی لیکن مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے ان کا نام لکھ دیا تو کہیں ان کو انڈیا کے ظالم حکمران ستانا شروع نہ کر دیں کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں کسی کی کوئی قدر یا کوئی مقام نہیں ہے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کا نمک کھانے والے ان احسان فراموشوں کو ابھی پچاس سال سے ہی ناخن ملے ہیں اور وہ ان ناخنوں کا استعمال صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے دارالعلوم ندوہ جیسے ادارے پر چھاپہ مارنے اور بابری مسجد جیسے مقدس مقام کو شہید کرنے سے دریگ نہیں کیا اگر خدا نخواستہ میرے لکھنے کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب کو انہوں نے ستایا تو یہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا اس لیے میں نے اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا حالانکہ میں کئی دن سے ایک اندرونی آگ میں جل رہا ہوں ہندوستان کے اخبارات جن کے مالکان کٹر ہندو ہیں کسی بھی اچھے عالم دین کی بات شائع نہیں کرتے جبکہ وحید الدین خان اور اخلاق حسین قاسمی ان اخبارات کے ذریعے سے قرآن مجید کی غلط تفسیر کا زہر پھیلا رہے ہیں اور اسلام کا وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز نے بنایا تھا گزشتہ دنوں وحید الدین خان نے افغان جہاد کے خلاف کئی قسطوں میں مضمون لکھا یہ مضمون اخبارات کے ادارتی صفحات پر نمایاں طور پر شائع ہوا میں مضمون کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا جب جھوٹ بوتان اور فضول افواد کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اس مضمون پر ایک تفصیلی تبصرہ لکھا اور اس کی ہر ہر سطر میں غلطی نکالی اور یہ بھی ثابت کیا کہ افغان جہاد کے بارے میں وحید الدین خان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے بلکہ نجیب کی کمیونسٹ انتظامیہ نے وحید الدین خان کو مہمان نوازی کے دوران جو کچھ بتایا اس نے وہ سب کچھ اخبارات میں انڈیل دیا حالانکہ اس کو تنظیموں اور اس کے قائدین کے نام تک ٹھیک ذرا سے نہیں آتے تھے میں نے یہ تبصرہ لکھ کر کسی اور نام سے بھیج دیا لیکن اخبارات میں وہ شائع نہیں ہو سکا یہی حال تقریباً ان تمام مضامین کا ہوتا ہے جن میں مسلمانوں کے کسی موقف کی تائید کی گئی ہو جبکہ یہ چند ملت فروش اگر گاندھی کو مجدد و مستحد لکھیں یہ تسلیمہ نسرین کو مظلوم بتائیں یا بوسنیا اور فلسطین کے مجاہدین کو رگڑے دیں یا قرآن مجید کی تعریف کریں ان کی ہر بات شائع کی جاتی ہے اور وہ تصاویر بھی اخبارات کی زینت بنتی ہیں جن میں وحید الدین خان نرسمہ راؤ سے ایوارڈ لیتے ہوئے اسے لالچی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تصویر کچھ دن پہلے اخبارات میں شائع ہوئی اور جس نے دیکھی اسے بہت شرم آئی آج صبح ان خیالات نے مجھے شدت سے آ گھیرا میرا دل رو رہا تھا کہ مسلمان کتنے مظلوم ہیں اب انہیں صحیح بات بتانے والے بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکتے ایک طرف انہیں ذبح کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کچھ اپنوں کے ہم شکل انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ ذبح ہوتے وقت تم چیختے کیوں ہو دس بجے تک میں نے اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آج کا تازہ اخبار لے کر پڑھنے لگا پندرہ منٹ کے بعد میری نظر اخبار کے ایک کونے پر پڑی تو مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور میرے دل کو بالکل ویسا ہی دھچکا لگا جیسا گزشتہ سال اپنے شیخ حضرت اقدس مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکدہ کے انتقال کی خبر پر لگا تھا اخبار میں مفتی اعظم ہند حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکدہ کے وصال پر ملال کی خبر تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لا ملا اجرہ ولا تفتنا بادہ آمین ایسے وقت میں جب کہ ہندوستانی مسلمانوں پر بھیڑیے ہر طرف سے حملہ آور ہیں ایسے عظیم گلا بان اور ایسی پرنور علمی شخصیت کا اٹھ جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ علماء دیوبند کے کمالات کی زندہ نشانی تھے آپ اس دور کے لاسانی متکلم اور اسلام کے عظیم مفکر تھے آج دیوبند کے فتوے کی مسند ایک ایسا خلا محسوس کرے گی جس کا پر ہونا مشکل ہے مفتی صاحب کے علمی کمالات پر تو حضرات علماء کرام ہی کچھ لکھ سکتے ہیں مجھ جیسے ان پڑھ کے لیے تھے ان کا مظاہر العلوم سہارنپور کا صدر مدرس اور دارالعلوم دیوبند کا رئیس دارالفتا ہونا ہی کافی ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب بھی ان کے شاگرد تھے اور اپنے استاد کے علمی کمالات کا برملا اظہار فرمایا کرتے تھے اس سے آپ حضرت کے علمی مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ پاک نے انہیں بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا پیرانہ سالی کے عالم میں بھی ایسے شخص کو پہچان لیتے تھے جس سے صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہو اس سفر میں جب میں دہلی میں آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت جنوبی افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں میرا دل ملاقات کے لیے مچل گیا کیونکہ مجھے ان سے بے پناہ عقیدت تھی طالب علمی کے زمانے میں جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون میں ان کا پر نور خطاب سنا تھا جس کی حلاوت اب تک محسوس ہوتی ہے پھر مکہ مکرمہ میں ایسی ملاقات ہوئی تھی جسے زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا اور بھی بہت کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا تھا دہلی میں اگرچہ ان کی زیارت کے لیے جانا کچھ مناسب نہیں تھا لیکن محبت مجھے کھینچ رہی تھی اور میرے ایک دوست نے بھی ہمت بندھائی کہ وہاں آپ کو کون پہچانے گا ہم آپ کا دوسرا نام بتا دیں گے چنانچہ ہم کشاں کشاں اس خوش قسمت شخص کی کوٹھی پر پہنچ گئے جس کے پاس حضرت کا قیام تھا آپ کرسی پر تشریف فرما تھے چاروں طرف پروانوں کا ہجوم تھا کئی بڑے علماء کرام دست بوسی کے لیے حاضر تھے ایک ایک آدمی آگے بڑھ کر مسافہ کرتا دعاؤں کی درخواست کرتا اور حضرت اکثر کو پہچان لیتے اور علم و ذرافت سے بھرپور گفتگو فرماتے انہیں بولتا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اب نقاہت کی وجہ سے گفتگو نہیں فرما سکتے لیکن یہاں تو عجیب عالم تھا گفتگو بھی فرما رہے تھے اور اس میں روحانیت و علمیت کی روح بھی جگا رہے تھے میں ان کے قریب ہی دوزانوں بیٹھ کر ان کے چہرے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا تابناک ماضی جھانکنے لگا محمد ہوشی کے عالم میں ٹک ٹکی باندھے ان کی زیارت میں مگن تھا کہ میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ حضرت سے مسافہ کر لیں میں نے منع کیا لیکن ان کا اصرار برقرار رہا میں مسافے کے لیے آگے بڑھا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو انہوں نے مضبوطی سے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میں گھبرا گیا کہ حضرت نے پہچان لیا ہے حضرت نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا میں خاموش رہا سچ بتا کر پھنسنا نہیں چاہتا تھا اور ان کی مجلس میں سچ کے علاوہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا انہوں نے خلاف عادت دو تین بار نام پوچھا میں نے کہا حضرت آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور پھر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے پہچان لیا ہے اب میں پھر کچھ فاصلے پر ان کی دائیں طرف دو زانوں بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا میری طرف اشارے ہی اشارے ہو رہے ہیں اور ہر آدمی گردن گھما کر یا اٹھا کر مجھے دیکھ رہا ہے معلوم ہوا کہ کسی ایک نے پہچان لیا اس نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو اور اب تقریباً سارے مجمع کو پتہ چل چکا ہے ان میں سے بعض نے کیسٹ سن رکھی تھی میں نے یہ صورت حال دیکھ کر وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی ورنہ معلوم نہیں میں کب تک حضرت کے قرب کی لذت اٹھاتا اور مجلس سے سیراب ہوتا رہتا لیکن آج جب ان کے انتقال کی خبر پڑی تو دل پر غم کے بادل چھا گئے اب کون ان کی طرح دو ٹوک الفاظ میں بابانگ دھول مسلمانوں کو بتائے گا کہ جہاد فرض ہے ہندوستان میں تو کچھ شخصیات کو چھوڑ کر باقی سب مصلیحت کا درس دے رہے ہیں جبکہ حضرت مفتی صاحب نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد فرمایا میرے نزدیک موجودہ ہندوستانی حکومت کا حکم انگریز کی حکومت جیسا ہے یاد رہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب افریقہ کی ایک جامع مسجد میں جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے انہی دنوں ہمارا بھی وہاں جانا ہوا تھا بعض افراد جن کا جہاد کے متعلق شرا صدر نہیں ہو رہا تھا انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو پرچہ لکھ کر جہاد کے متعلق پوچھا حضرت نے فرمایا اگر اس پرچے کا جواب دے دوں تو تم میں سے کوئی گھر بھی نہیں بیٹھ سکے گا ایک مرتبہ ہم چند ساتھی مکہ مکرمہ میں تھے حضرت مفتی صاحب بھی حسن اتفاق سے وہاں تشریف لائے ہمارے ایک انڈین دوست مفتی صاحب کے خاص مرید تھے ان کی مائیت میں ہم حضرت کی زیارت کے لیے ان کی قیام گاہ پہنچے ہمارے دوست نے میرا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا یہ مجاہدین میں سے ہیں مفتی صاحب خوشی سے مسکرانے لگے بڑے تپاک سے مسافہ فرمایا اور اپنے مریض سے فرمانے لگے یہ تو مجاہدین ہیں تم ان کے ساتھ کیسے ہو ارے بھائی تم بھی مجاہد بن جاؤ ہم ان کی اس بات سے محظوظ ہو ہی رہے تھے کہ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی تم لوگ جہاد کرتے ہو یہ مبارک عمل ہے لیکن یاد رکھو ہمیشہ فتح کی توقع میں نہ رہا کرو کبھی تو بدر کی فتح ملے گی کبھی عہد کی طرح ظاہری شکست ہوگی اور کبھی ظاہری نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا مگر بعد میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اس کی کئی مثالیں ہیں آخری مثال حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے شیخ اور ساتھیوں کی بالا کوٹ میں شہادت ہے اس تحریک کے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے بہرحال جہاد میں ناکامی نہیں ہے حضرت کے ملفوظات کی صورت میں نور کا دریا بہہ رہا تھا اور ہم اس میں گم ہو کر سب کچھ بھول چکے تھے اچانک ایک شخص آ گیا اور اس نے ہماری اس مجلس کے تسلسل کو توڑ دیا زندگی میں مجھے جتنا دکھ اس مداخلت کا ہوا کسی کا نہیں ہوا وہ شخص چند الٹی سیدھی باتیں کر کے چلا گیا حضرت نے بڑے تحمل سے اس کی باتوں کو سنا جس سے مجھے حضرت کی وسعت قلبی پر بے انتہا رشک آیا اس کے چلے جانے کے بعد ہم نے دعاؤں کی درخواست کر کے اجازت چاہی ہم حیران تھے کہ مجاہدین کی ایسی حوصلہ افزائی ہندوستان کے ایک بزرگ کس طرح سے فرما رہے ہیں یہ یقیناً ان کی جہاد سے محبت تھی کہ انہوں نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو ایسی نصیحتیں فرمائیں جو آج تک پلے بندھی ہوئی ہیں اور دل کو تسلی دیتی ہیں آہ ہند کی روحانیت کا میں خانہ آج اداس ہے آج ایک ایسا بے باک نڈر اور فیاض ساقی چلا گیا جس کی اس اجڑتے میخانے کو سخت ضرورت تھی دل کو اس ثانیہ کا یقین نہیں آ رہا لیکن اخبار یہی بتا رہا ہے کہ ساکی تو اب ساکی کی طرف چلا گیا اور ایسی خبریں اکثر سچی نکلتی ہیں